یزید بن ابی حبیب نے ابو خیر سے روایت کی کہ میں نے علی بن والا سبائی کو ایک پوستین یعنی چمڑے کا کوٹ پہنے ہوئے دیکھا میں نے اسے اسے چھوا تو اس نے نے کہا کیوں چھوتے ہو میں عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا ہم مغرب میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بربر اور مجوسی ہوتے ہیں ہمارے پاس مینڈا لایا جاتا ہے جسے انہوں نے ذبح کیا ہوتا ہے اور ہم ان کے ذبح کیے ہوئے جانور نہیں کھاتے وہ ہمارے پاس مشکیزہ لاتے ہیں جس میں وہ چربی ڈالتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رنگنا اس کو پا کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو چودہ